welcome to the second lecture on visual programming سب سے پہلے تھوڑا سا ریوائز کریں گے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں first of all we went through the course outline ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس اس کورس میں آپ کو پری ریکس کیا ہیں اور اس کورس کے اینڈ تک آپ کیا اچیو کریں گے اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل لی تھی سی پلس پلس کی ایک کی بورڈ ہٹ کی اور اس پہ ہم نے بلڈ اپ کیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم ایک اور ایگزامپل اگر ایڈ کریں کہ ایک فائل کے اندر کوئی چینج کو مانیٹر کرنا چاہیں اور یہ دونوں کام اکٹھے کرنا چاہیں تو وہ کس طریقے سے آپ کی اپلیکیشن کمپلیکیٹ ہوتی ہے اس ایگزامپل کو ہم نے further towards the end of last lecture اس طرح سے تھوڑا سا ری رائٹ کیا تھا کہ ہم ان ان ایکشنس کے اگینسٹ جو جو ایکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سپریٹ فنکشنس میں لے گئے تھے اور آج اب ہم تھوڑا سا تھیوری کی طرف جائیں گے اس لیکچر میں ہم تھوڑا ایونٹس اور ان کی تھیوری انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس اور اگلے لیکچر میں جب ہم یہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ہم دوبارہ اس ایگزامپل پہ جائیں گے اور اس ٹرمینالوجی میں دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو ہمیں ابھی ہم نے تھریٹیکلی ڈسکس کی ہیں وہ اس پریکٹیکل ایگزامپل میں کس طرح سے تھیں تو سب سے پہلے ہم ریوزٹ کرتے ہیں لاسٹ لیکچر eh, میں جو ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی اسے یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ریفیکٹڈ ایگزامپل دیکھی تھی اور اس کے اندر ہم نے ایک آن کی پریس اور ایک آن فائل چینج کے سیپریٹ فنکشنز لکھے تھے اور اس کے بعد ایک ہمارا مین تھا جس کے اندر ہم ایک لوپ کے اندر ان دونوں ایونٹس کو چیک کر رہے تھے کہ کہیں کی تو نہیں پریس ہوئی کہیں فائل تو نہیں چینج ہوئی اور اس ایگزامپل پہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے اور فائل میں کو چینج ہونے اور فائل کو ریڈ ہونے کی دو ان ایکشنس کو بھی سیپریٹ کر دیں گے اب میں اس ایگزامپل کو ماڈیفائی کرنے جا رہا ہوں اور اس ایگزامپل کو اس نئے طریقے سے لکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے لیے کیا چینجز کیے ہیں یہ ہمارا ماڈیفائڈ کوڈ ہے اور اس میں ہم نے ایک آن فائل ریڈ اور آن فائل چینجڈ کا فنکشن علیحدہ کر دیا ہے اس کو علیحدہ کرنے کا مین پرپز کیا ہے مین پرپز یہ ہے کہ جو ایکشن ہم نے فائل کے چینج ہونے پہ لینا ہے وہ ایکسپلسٹلی ایک فنکشن میں سیپریٹلی آ جائے بجائے اس کے کہ ہم ساتھ ہی یہ چیک کر رہے ہیں کہ فائل میں چینج آئی ہے یا نہیں آئی اور ساتھ ہی آؤٹ پٹ کر رہے ہیں جو آؤٹ پٹ ہم نے فائل کے چینج ہونے پہ کرنی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوڈ ہم نے جو چینجز کیا اس سے لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن اگر ایک اور چیز نوٹ کریں کہ ہر فنکشن کا کام چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور یہ ہماری یہ اس اپروچ کی ایک بینیفٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پروگرام سکیل کر سکتے ہیں تو اگر اس کوڈ کو غور سے دیکھیں تو ہم نے اس کی بورڈ پریسٹ جس طرح سے لاسٹ ٹائم کیا تھا اس پہ آن کی پریس کال کر لیا اس کے بعد ہم نے فائل اوپن کی اگر وہ اوپن ہو گئی ہے ہم نے فائل ریڈ کی اس میں سے جو بھی کریکٹر ہمیں ملا وہ ہم نے آن فائل ریڈ کے فنکشن کو پاس کر دیا اس فنکشن کا کام ہے کہ اب فائل ریڈ ہو گئی ہے اس میں ایک کریکٹر ہے اس پہ اس نے جو بھی ایکشن کرنا ہے اور یہ فنکشن بہت بار کال ہو رہا ہوگا کیونکہ لوپ میں ہر دفعہ فائل میں کوئی چینج آئے گی فائل میں سے کچھ ریڈ کریں گے اور یہ فنکشن کال کریں گے اب اس فنکشن نے آگے ان کالس کو فلٹر کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس فنکشن کے اندر ہم نے ایک یہ جو لاسٹ کریکٹر کا ایک گلوبل ویریبل بنایا ہے اس ویریبل کو یوز کرتے ہوئے یہ دکھا ہے کہ کیا فائل چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور اب اس فنکشن کا کام صرف ہے کہ جو فائل میں کریکٹر لکھا گیا وہ چینجڈ ہے یا نہیں اور آن فائل چینجڈ کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ چینج پرنٹ کر دے اب اس ماڈیول میں ہم ایونٹس کو ڈیفائن کریں گے اور یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ایونٹس ہوتے کیا ہیں ابھی تک ہم نے ایونٹ کے ورڈ کی بات نہیں کی اور ہم of course event event driven programming کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ایونٹ کیا ہے تو اگر میں ایونٹ کو ڈیفائن کروں تو event is an occurrence within a particular system اور ڈومین اب اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایکشن کوئی بھی چیز اگر ہو رہی ہے تو وہ ایک ایونٹ ہے لیکن کیا اس کی اس سسٹم یا ڈومین میں کوئی سینس بنتی ہے مثلا کوئی اگزامپل لیتے ہیں لیٹ سے ہم ایک ایک کمپیوٹر ہے اس کمپیوٹر کو ہم ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں یہ بھی ایک ایونٹ ہے اب ایونٹ کے آگے فردر ایونٹ کا ورڈ دو طرح سے یوز ہو سکتا ہے ایک تو یہ ایونٹ ہے کہ یہ کمپیوٹر وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ گیا یہ ایک ریئل لائف میں ایک ایونٹ ہے اور ایک اس ایونٹ کی اکرنس جو ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے اندر آئے گی ایک ایونٹ کی ڈیٹیل ایک وہ چیز ہے یہ دو چیزیں ڈفرینٹ چیزیں ہیں پہلی چیز میں ہم ایک ریئل لائف ایونٹ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری دوسری بات میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ایونٹ کو میں کسی طرح سے کمپیوٹر سسٹم میں کیپچر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات یاد رہے کہ کبھی اس ریئل لائف ایونٹ کو میں کمپلیٹلی کیپچر نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں انفینٹ انفارمیشن ہے مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ یاد رکھ لوں کہ یہ کمپیوٹر موو ہوا ہے بڑا سمپل سا ایک ایونٹ ہے یا میں یہ یاد رکھ لوں کہ اس کی ایکس وائی زی لوکیشن یہ تھی اور اس کی نئی ایکس وائی زی لوکیشن یہ ہے تھوڑی سی اور انفارمیشن ایڈ ہو گئی کیا مجھے اس کا پورا پاس چاہیے کہ وہ اسٹریٹ لائن سے آیا ہے گھوم کے آیا ہے یہ مزید انفارمیشن ہو گئی تو اس طرح کی انفارمیشن جتنی بھی ایڈ کرنی ہے وہ ہماری سسٹم یا ڈومین پہ ڈپینڈ کرتی ہیں ہم کسی ایونٹ کو اپنے کمپیوٹر سسٹم میں جب کیپچر کرتے ہیں تو ہم اس میں سے سلیکٹڈ انفارمیشن نکال کے اپنے پاس اسٹور کرتے ہیں یہ اس کو بعض کا جس انسٹانس میں سے رکھتے ہیں اسے ایک ایونٹ آبجیکٹ کہتے ہیں تو ایک ہو گیا ریئل لائف ایونٹ اور ایک ہو گیا ایونٹ آبجیکٹ جو اس ریئل لائف ایونٹ کی کمپیوٹر ورلڈ میں ڈیٹیکشن ہے تو ایونٹ ہمیشہ ایک جو ایونٹ آبجیکٹ ہے ہمیشہ ریئل لائف ایونٹ میں سے کچھ انفارمیشن کیپچر کرے گا اور ایک ریئل لائف ایونٹ کے پیچھے بہت سارے کیپچرڈ ایونٹ آبجیکٹس ہو سکتے ہیں کہ مثلا موو ایک چیز ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی اور میں چیز ڈیٹیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کا جس سسٹم نے یہ پک کیا ہے اس سسٹم کے بارے میں کچھ کیپچر کر رہا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ریئل لائف میں ایک ایونٹ ہوئے اور میں اسے ڈفرینٹ اسپیکٹ سے اس کے سیمولیٹڈ ایونٹس بنا رہا ہوں اس کے علاوہ ایک اور طرح کے ایونٹس جنہیں ہم پروبیبلسٹک ایونٹس کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اب پروبلسٹک ایونٹ کیا ہوتے ہیں پروبلسٹک ایونٹ کی ایک ایگزامپل یہ کہ جیسے کوئی بینکنگ سسٹم ہو اس میں بہت ساری ٹرانزیکشنس ہو رہی ہیں اور بینک یہ مانیٹر کرنا چاہتا ہے کہ کوئی فراڈیلنٹ ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی مے بی انہوں نے اس کی کوئی چیزیں بنائی ہوں کہ اس طرح کی ٹرانزیکشنز یا اس اماؤنٹس کی ٹرانزیکشن یا اس اکاؤنٹ پہ پہلے ٹرانزیکشنز اس طرح کی ہوتی رہی ہیں اور یہ ایک دم سے out of the ordinary transaction ہو رہی ہے بہت بڑی یا بہت ڈفرینٹ لوکیشن سے تو اس طرح کے سسٹم بھی ایونٹس جنریٹ کر سکتے ہیں اور وہ پروبیبلسٹک ایونٹ ہوتے ہیں کہ ریئل لائف میں ہو سکتا ہے فراڈ ہو رہا ہو اور وہ کیپچر ہو گیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ فراڈ نہ ہو رہا ہو ویسی کوئی ڈفرینٹ ٹرانزیکشن ہو اور ہمارے سسٹم نے کہہ دیا فراڈ ہوا ہے تو یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ ریئل لائف کو ہم مانیٹر کر کے پروبیبلسٹیکلی ہم نے کہہ دیا کہ ایک ایونٹ ہوا ہے اور اس کی ساتھ پروبیبلٹی ایسوسیٹ کر دی کہ ہمارا خیال ہے بھی ایٹی پرسینٹ چانس ہے کہ there is a fraud but maybe there is maybe there is not تو یہ پروبلسٹک ایونٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ابھی ایونٹ آبجیکٹ کی بات کی ہے تو تھوڑا سا اگر اسے اور غور سے دیکھیں تو ایونٹ آبجیکٹ جو ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے اندر ایک ایونٹ کی ریپرزنٹیشن ہے اس کے اندر اس ایونٹ کے متعلق سارا ڈیٹا پڑا ہوگا مثلا اگر وہ فراڈ کا ایونٹ ہے تو اس کی ریلیونٹ ٹرانزیکشنز کس بیسس پہ سسٹم یہ کہہ رہا ہے یہ فراڈ ہے اس کی پیبلٹی کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ آپ ریئل لائف میں سے کیپچر کرتے ہیں کچھ انفارمیشن وہ ساری انفارمیشن ملا کے ایک ایونٹ آبجیکٹ بنتا ہے اور ایونٹ آبجیکٹ کے لیے ہم فردر ہم ٹائپس بنا لیتے ہیں اب ٹائپس کیوں بناتے ہیں اس لیے بناتے ہیں کہ لیٹ سے فراڈ ایکٹیویٹی آئی یا کوئی فراڈ ہوا ہے جس کی ہم نے ابھی اگزامپل لی تو یہ ایک ایونٹ ہے اور ہر دفعہ جب فراڈ ہوگا وہ ایک ڈفرینٹ ایونٹ ہوگا لیکن ہر دفعہ اس کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ انفارمیشن ہم کیپچر کرنا چاہتے ہیں وہ سیم ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایونٹ ٹائپ ہے یہ جو فراڈلنٹ ایکٹیویٹی ایونٹ ہے یہ ایک ایونٹ ٹائپ ہے جس ٹائپ کے ساتھ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ جب ایونٹ ریز ہوگا یا ایونٹ جب فائر ہوگا فائر کا ورڈ بھی ایونٹ کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ یہ انفارمیشن ایسوسیٹیڈ ہوگی تو یہ ساری چیز ایک ایونٹ آبجیکٹ کے اندر آتی ہے ایونٹ آبجیکٹ ایونٹ ٹائپس میں کلاسیفائی ہو جاتے ہیں ایونٹ ٹائپس کے اندر اسپیشلائزیشن جرنلائزیشن ہو جاتی ہے جس پہ بھی ہم تھوڑی اور بات بھی کریں گے تو اب ایونٹ کے کنسیپٹ کو تھوڑا سا مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں ایگزامپل ہم لیتے ہیں ایک سمپل کافی شاپ کی اور اس ایگزامپل میں ہم ایونٹس بھی تھوڑا سا سمجھیں گے اور ہم تھوڑا سا سنکرونس اے سنکرونس اور بلاکنگ یہ تین ٹرمس بھی سمجھیں گے اور یہ تین ٹرمس لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے تھوڑی تھوڑی انٹروڈیوس کی تھیں اور اس ایگزامپل سے ہم اسے تھوڑا اور سمجھیں گے اور آگے جا کے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے تو اگر آپ ایک سمپل سا سسٹم دیکھیں کہ ایک کافی شاپ ہے آپ بیٹھے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں آرڈر دے رہے ہیں بٹ یو آر انکنسرنڈ آپ اپنی کافی پی رہے ہیں اپنا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں سڈنلی ایک رابر انٹر ہو جاتا ہے اسٹور میں تو you suddenly react to it ہو کیا رہا تھا کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں بے شمار ایونٹس ہو رہے تھے اور آپ نے اپنے سسٹم کو کنفیگر کیا ہوا تھا کہ یہ ایونٹس میرے لیے ریلیونٹ ہیں اور سڈنلی ایک ایونٹ ہوا جو آپ کے لیے ریلیونٹ تھا مے بی رابر کو کسی نے اپنا والیٹ پکڑا دیا اس سے کوئی اور ریئیکشن ہوا لوگ ادھر بھاگے کسی اس نے کسی کو فائر کیا اس سے کوئی ریئیکشن ہوا اور ایک چین آف ریئیکشنس پڑ رہی ہے اور یہ سارے ریئیکٹیو سسٹمس ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو ہم ایک ریئیکٹیو مینر میں ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے اور ہم ایک دم سے ریئیکٹ کر کے اس کی طرف کچھ کرتے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں ایک دم سے دوسری گاڑی سامنے آتی ہے یو ریئیکٹ ٹو ایٹ یہ تو ایکسٹریم سینیریو تھا بٹ سارے ایونٹس اتنے اتنے برے نہیں ہوتے ایک نارمل سینیریو دیکھتے ہیں ہم سمپل کافی کا آرڈرنگ پروسیس دیکھتے ہیں ایک کافی شاپ میں آپ جاتے ہیں کافی کاؤنٹر پہ جاتے ہیں آڈر دیتے ہیں آڈر دینے کے بعد آپ کی کافی ریڈی ہوتی ہے یا پیسٹری وارم ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو دی جاتی ہے تو ایک تو سمپل سسٹم یہ ہے جس میں آپ کا ایک ایونٹ ہے آڈر دینا جس کے ریئیکشن میں جو وہاں پہ آڈر لے رہا ہے وہ آڈر لے گا اس آرڈر لینے کے ریئیکشن میں وہ پیچھے کافی بنائے گا اور کافی کمپلیٹ ہونے کے ریئیکشن میں وہ آپ کو واپس دے گا تو اگر ایک بندہ ہے اور اس طرح سے سارا کام کر رہا ہے اور آپ کے پیچھے جو لائن میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں جب تک آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہو کے آپ کو ڈلیور نہیں ہو جاتا تو ایسے سسٹم کو ہم سنکرونس سسٹم کہتے ہیں کہ ایک ایونٹ ہوا ایک کام ہوا اس کے ریزلٹ میں جو سارے کام ہونے ہیں وہ ہو کے جب ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم اگلے ایونٹ پہ آئیں گے یہ ایک سنکرونس سسٹم ہے اور سنکرونس سسٹم میں آپ کو بلاک رہنا پڑے آپ کو وہاں پہ کھڑے رہنا پڑے جب تک آپ کی کافی ریڈی ہو کے آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی اب اس کے کنٹراسٹ میں ہم دیکھتے ہیں اے سنکرونس سسٹم کیا ہوتا ہے اے سنکرونس مینس جو سنکرونس نہ ہو لیٹ سے آپ جاتے ہیں آڈر دیتے ہیں آڈر لے کے آپ کا آڈر پیچھے ایک سیکنڈ بندے کو دے دیا جاتا ہے جو آپ کی کافی اور پیسٹری ریڈی کرے اور آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل پہ اب آپ اپنا کام کرتے ہیں آرام سے اور کام کرنے کے بعد آپ کو اپنا آڈر آپ کے پاس ڈلیور ہو جاتا ہے ایونٹس اس سسٹم میں بھی ہیں آپ نے ایک ایونٹ آڈر ایونٹ دیا آڈر ایونٹ کے رسپانس میں ایک پیچھے آڈر گیا کہ یہ کافی ریڈی کرو یہ چیزیں ریڈی کرو بٹ جو مین آڈر لینے والا پرسن تھا اس وہ آپ کا آرڈر لے کے فارغ ہو گیا اب اس سسٹم میں اور پچھلے سسٹم میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ یہ جو آپ کے آپ کو اپنا آرڈر دینے کے بعد ویٹ نہیں کرنا پڑا یا بلاک نہیں ہونا پڑا جب تک آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہو کے آپ کے پاس نہیں آ جاتا یہ بلاکنگ ہے پہلے سسٹم میں بلاکنگ تھی اور دوسرے سسٹم میں بلاکنگ نہیں ہے اسی طرح سے جو آپ کا آرڈر لے رہا تھا اس نے پیچھے آرڈر ایک فردر دیا کہ یہ کافی ریڈی کر کے اس بندے کو دینی ہے اور ساتھ ہی وہ فارغ ہو کے نیکسٹ کسٹمر کو سرو کر رہے یہ ہے اے سنکرونس بہیویئر تو ادھر ایونٹ ایونٹس کے ریئیکشن سنکرونس ہوتے ہیں یا اے سنکرونس ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی تھوڑا ٹائم ٹائم وائز لمبا کام ہو اسے اے سنکرونس لی کریں اس پہ کسی کو بلاک نہ کرنا پڑے کیوں کیونکہ بلاک کریں گے تو آپ کی پرفارمنس سلو ہوگی سسٹم سلو چلے گا تو اے سنکرونس ہمیشہ پریفرڈ ہوتا ہے اب یہاں پہ میں نے بات کی کہ اگر ٹائم زیادہ ہو تو ٹائم کا زیادہ ہونا بہت ہی ریلیٹو ٹرم ہے مطلب اگر آپ کوئی نیوکلیر سیفٹی اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو شاید آپ کے لیے ملی سیکنڈس امپورٹنٹ ہوں آپ اگر ہیومن انٹریکشن بتا رہے ہیں جہاں پہ یوزر کچھ ٹائپ کر رہا ہے تو شاید ملی سیکنڈس انف ہوں اور کچھ بیک اینڈ سسٹم آپ ٹرانزیکشنز ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں مے بی سیکنڈس بھی فائن ہوں تو ڈپینڈنگ آن یور سسٹم آپ نے یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ یہ سنکرونس چیز ہونی چاہیے یا سنکرونس ہونی چاہیے اور ابھی جب ہم آگے جائیں گے کورس میں تو ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ کام لمبا کام کرنا پڑ رہا ہے اسے کیسے اس سنکرونس کر سکتے ہیں کہ باقی کام آگے چل سکیں باقی ایونٹس پروسیس ہو سکیں تو یہ تو ایک ایگزامپل ہوئی ایک کافی شاپ کی تھوڑی سی اب ایگزامپلس لیتے ہیں کمپیوٹنگ سسٹمس کی کہ کمپیوٹنگ سسٹمس میں کس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو ایک ہم پہلی اگزامپل بڑی سمپل سی لیتے ہیں کہ آپ ایک پروگرام لکھ رہے ہیں اور آپ نے پروگرام میں کوئی ڈیوائڈ بائی زیرو کر دیا یقیناً آپ نے سی پلس پلس میں کر کے دیکھا ہوگا اور آپ کا پروگرام کریش ہو جاتا ہے یا پروگرام ٹرمینیٹ ہو کے اگر آپ کمانڈ پرومٹ پہ آ رہے ہیں وہاں پہ واپس آ جاتا ہے اگر آپ ونڈوز کے سسٹم سے ڈبل کیا تھا وہ واپس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں کوئی فیٹل کام نہیں ہوا جس سے کمپیوٹر دوبارہ شٹ ڈاؤن ہو جائے یا کہیں اسٹک ہو جائے بلکہ کسی نے اس ایونٹ کو ڈیٹیکٹ کیا ہے کسی نے اس ایونٹ کو ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ آپ نے زیرو سے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ہی آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا اور کسی پروگرام کو سسٹم میں کچھ نہیں ہوا تو یہ کیا چیز تھی سسٹم میں ہارڈ ویئر نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو ڈیوائڈ بائی زیرو کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کیونکہ ڈیوائڈ بائی زیرو ہو نہیں سکتا تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا اور اس پہ ریئیکٹ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ ایک ایونٹ بیس سسٹم ہے جس کے تھرو یہ ڈیوائڈ بائی زیرو ہینڈل ہوتا ہے اور اسی طرح کی سارے انٹرپٹس اور ایکسیپشنس اسی ماڈل پہ چلتے ہیں مثلا کس طرح کی انٹرپٹس ہو سکتی ہیں کمپیوٹر کو ٹائمر کی انٹرپٹ ہو سکتی ہے کہ ہم کنفیگر کر دیں بھائی اتنی اتنی دیر بعد ایک ٹائمر انٹرپٹ دے دینا اب اس پہ ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں یا آپریٹنگ سسٹم کیسے ریئیکٹ کرتا ہے وہ اس کا کام یا کی پریس ہوتی ہے تو کی پریس بھی ایک ایونٹ جنریٹ کرتی ہے یا ایک ماؤس موو ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کے ایونٹ ہے یا ماؤس پہ کوئی بٹن دبتا ہے یہ سارے ایونٹس ہیں اور یہ سمپل ایگزامپلس کی ہیں جو آپ کے ہر کمپیوٹر سسٹم پہ ہو رہی ہیں اور اگر تھوڑی سی اور کمپلیکیٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹم کو دیکھیں تو آپ کنسیڈر کریں کہ جس طرح آئی سی یو میں ایک کوئی مریض ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے سینسرس لگے ہیں اور کوئی ہارٹ مانیٹر کر رہا ہے کوئی بلڈ پریشر کر رہا ہے کوئی ڈفرینٹ شوگر لیول یا کوئی اور چیز مانیٹر کر رہا ہے اور اس سسٹم میں کنفیگر ہوا ہوا ہے کہ یہ ایونٹس آبزرو کرے اور یہ آبزرو کر کے اگر اسے لگتا ہے کہ یہ کریٹیکل کنڈیشن ہے تو مے بی ایک بیپ یا الارم ریز کر دے یہ ایک آبزروڈ ایونٹس کو جو کہ سینسرس ڈیٹا بھیج رہے تھے اس میں سے ڈیٹیکٹ کر کے ہم نے ایک ڈیڈیوسڈ ایونٹ جنریٹ کیا کہ یہ کریٹیکل کنڈیشن ہے اور پرابلی پرابلی یہ پرابلسٹک ایونٹ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کریٹیکل نہ ہو کسی اور وجہ سے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی ہوئی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو لیکن یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ابھی ہم نے دو چیزیں ڈیفائن کی ہیں آبزروڈ ایونٹس اور ڈیڈیوسڈ ایونٹس کہ سسٹم میں کچھ ایونٹس آبزرو کیے سینسر سے اور اس سے ڈیڈیوس کر کے ایک ایونٹ جنریٹ کیا تو یہ ایک ٹوٹل ایونٹ بیس سسٹم ہو گیا ایک اور ایگزامپل ماڈرن کارس میں کار سینسرس لگے ہوتے ہیں جو کار کی ڈفرینٹ ہیلتھ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں بعض میں تو ایئر پریشر سینسرس بھی لگے ہوتے ہیں جو اس کے ٹائر پریشر مانیٹر کرتے ہیں فیول لیول مانیٹر کرتے ہیں اس کے انجن کے اندر کے سینسرس بھی بعض موجود ہوتے ہیں اور آپ کی گاڑی میں ایک انجن لائٹ جل جاتی ہے جو ایک ڈیڈیوسڈ ایونٹ ہے اور جب آپ کی انجن لائٹ چلتی ہے آپ اسے میکینک کے پاس لے جاتے ہیں وہ ایک مشین لگاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ انٹرنلی کیا ایونٹ جنریٹ ہوا تھا تو یہاں پہ اس ایونٹ کا ریئیکشن تھوڑا سا مینوئل ہے لیکن سسٹم میں ایونٹس جنریٹ ہوئے اس ایونٹ سے اس نے ڈیڈیوس کیا کوئی مسئلہ ہے اور ایک انجن کی لائٹ چلا دی گاڑی میں ایک اور ایگزامپل بینکنگ الرٹس کی ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دی تھی کہ آپ کے سسٹم میں ٹرانزیکشنس ہو رہی ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ٹرانزیکشن فراڈیلنٹ تو نہیں ہے یا کوئی ٹرانزیکشنز ابھی تو آپ یہاں پہ جو موسٹ بینکس ہیں وہ آپ کو فیسلٹی دیتے ہیں کہ آپ کی ہر آن لائن یا ڈیبٹ کارڈ ٹرانزیکشن پہ آپ کو ایک ایس ایم ایس آئے گا تو یہ ایک ایس ایم ایس آنا اٹ سیلف ایک ایونٹ ہے اور جس سسٹم نے آپ کی ٹرانزیکشن مانیٹر کی اس ایونٹ کو دیکھ کے یہ ایونٹ جنریٹ کیا یہ سارے ایونٹس ہیں بہت کریٹیکل ایونٹس پہ جائیں تو ہم نیوکلیر سیفٹی پہ جا سکتے ہیں نیوکلیر سیفٹی کے پورے کمپیوٹر سسٹمس ہوتے ہیں جو اس کے ریڈیشن لیولس واٹر لیولس یہ سارے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ اس کو یوز کر کے کور کو اسٹیبل رکھ سکتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ایونٹس پہ ٹریگر ہوتے ہیں کہ اس وقت سینسر ڈیٹا یہ دے رہے ہیں اور ان کو لے کے وہ ڈفرینٹ ایونٹس جنریٹ کرتے ہیں جن سے وہ ڈفرینٹ لیولس چینج کرتے ہیں کہ اس طرح سے کور اسٹیبل رہے گی یا اگر وہ ان کے لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت کریٹیکل کنڈیشن ہے تو ایک ایسا ایونٹ جنریٹ کریں گے کہ دیر از این ایشو تو اب ہم ان جنرل ہائی لیول پہ کچھ ایونٹ ڈریون اپلیکیشنس کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پانچ ایگزامپلس ہیں براڈ لیول پہ ڈویژن ہے کہ کس طریقے سے ایونٹ بیسڈ اپلیکیشنس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تو ایک اس میں ایگزامپل ہے جو آبزرویشن بیسڈ ایونٹ سسٹمز ہیں جنہیں کوئک آبزرویشنس کرنی ہوتی ہیں بزنس بیہیویئر میں اور اس کے بعد اپروپریٹ لوگوں کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو they don't react to anything انہیں صرف نوٹیفائی کرنا ہے یا انفارمیشن ڈسمینیشن جس میں آپ صحیح انفارمیشن صحیح وقت صحیح بندے تک پہنچا دیں مثلا آپ کے اگر آئی سی یو میں مریض پیشنٹس ہیں اور ان پیشنٹس میں ٹو ہنڈریڈ پیشنٹس ہیں ایک ڈاکٹر موجود ہے وہ شاید سب کو انڈیویژلی نہ دیکھ سکے بٹ آپ کا اگر ایک اپروپریٹ وہاں سسٹم لگاؤ جو اسے بتا دے بھائی یہ چار اس وقت کریٹیکل ہیں اور تو وہ یہ ایک انفارمیشن ہے جو رائٹ right پیپل تک رائٹ right ٹائم پہ پہنچ گئی اسی طرح سے ایک پریڈکٹیو پروسیسنگ ہے جو بینکنگ الرٹس کی ایگزامپل ہے جس میں ہم ایلیمینیٹ کرتے ہیں پریڈکٹیڈ ایونٹس کو کہ یہ ہونے والا ہے یا یہ اس طرح کا سچویشن ہو سکتی ہے اور ہم کیسے پریمٹیولی اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں یا ایکٹیو ڈائگنوسز ہوتے ہیں جس میں ہم سسٹم پہ جس طرح کار سینسرز ہے کہ آپ کے سسٹم نے ڈیٹا دیا ہے اور آپ اسے ریزالو کرنے کی یا جو بھی آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں یا نیوکلیر سیفٹی کی ایگزامپل ہے جہاں آپ اسے ریزالو کرنے کے لیے ایکچولی ہیوی واٹر کے لیولس یا وہ چیزیں چینج کر سکتے ہیں یا ڈائنمک آپریشنل بیہیویئر ہے یہاں پہ ہم ایونٹس کو ریئیکٹ کرتے ہیں as part of business transactions اور ان پہ ہم کوئک ڈیسیجن میکنگ اور کوئک میٹیگیشن آف تھریٹس کرتے ہیں تو ایونٹ پروسیسنگ اٹ سیلف کیا ہے event processing is computing that perform actions on events اور ایونٹس پہ ایکشنس کس طرح سے ہوتے ہیں انہیں ہم کریٹ کرتے ہیں انہیں ہم ریڈ کرتے ہیں ٹرانسفارم کرتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ایسی اپلیکیشنس جو اس ایونٹس کے اوپر ایونٹس کے اوپر بلڈ اپ ہوئی ہوں انہیں ہم ایونٹ بیسڈ اپلیکیشن کہتے ہیں یا اسے ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کہتے ہیں تو ایونٹ بیسڈ اپلیکیشنس یا ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر وہ اپلیکیشنس ہیں جو فنڈامنٹلی ایونٹس کے گرد بنی ہوئی ہیں تو یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر ہم ایونٹ ڈریون نہیں بنا رہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایونٹس نہیں کرنے تو ہم ایسے ریئل ٹائم سسٹمس میں کیا کر سکتے ہیں پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو ہم ریکویسٹ کر لیں اس ٹرم کو جب انفارمیشن چاہیے اور ہم اسے ریکویسٹ کریں اسے پولنگ کہتے ہیں پولنگ کا مطلب یہ ہے کہ مس, کہ میں ایک کوشچن پوچھ رہا ہوں یعنی اس کی اگر میں دوبارہ کافی شاپ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کافی شاپ میں لوگ بیٹھے ہیں اور ریسٹورینٹ کا والا جو اونر ہے وہ باری باری سب کے پاس جائے تم نے کچھ اور آرڈر تو نہیں کرنا آپ نے کچھ اور آرڈر نہیں کرنا آپ نے تو نہیں کچھ اور آرڈر کرنا تو یہ ہے پولنگ اور اس میں دو طرح سے ہو سکتی ہے یا تو میں سب سے پوچھ کے واپس آؤں پھر سب سے پوچھوں پھر سب سے پوچھوں اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے میں ایک کے پاس کھڑا ہو جاؤں کہ آرڈر تو نہیں دینا اور جب تک وہ جب تک اس نے آرڈر دینا نہیں میں وہاں کھڑا رہوں دو پہلے کیس میں بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے رسپانس ٹائم ہمارا بہت سلو ہے اور دوسرے کیس میں ہم بلاک کر رہے ہیں مے بی دوسرے بندے نے کافی آڈر دینا اور وہ ویٹ کرتا رہے کہ ہم ابھی ادھر سے پوچھ رہے ہیں تو پولنگ ایک طریقہ ہے جس کے تھرو ہم ریکویسٹ انفارمیشن پل کرتے ہیں اور یہ جہاں پہ نیچرلی کوئی ایونٹس کی فارم میں چیزیں ہو رہی ہوں وہاں پہ یہ انفیشینٹ رہتا ہے اس میں بلاکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے سنکرونس آپریشن ہوتا ہے ای کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور ایٹ اے ہائر لیول اگر یہ دیکھیں کہ ایونٹ ڈریون ہمیں کیا ایڈوانٹیج دے رہی ہے تو ایونٹ ڈریون ہمیں ایک ایبسٹریکشن اور ڈی کپلنگ دے رہی ہے یہ دو ورڈس میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں ایبسٹریکشن اور ڈی کپلنگ ایبسٹریکشن کا مطلب یہ کہ میں کسی کسی پرابلم کو ایٹ اے ہائر لیول دیکھ سکوں میں بجائے اس کی نیٹ گریٹی ڈیٹیلس میں جانے کے اسے ایٹ ایبسٹریکٹ لیول دیکھ سکوں کہ یہ پرابلم کیا ہے یا اس میں کیسے ہونا چاہیے اور ڈی کپلنگ ڈی کپلنگ کا مطلب یہ کہ میں دو ان ریلیٹڈ چیزوں کو مجھے اکٹھے نہ پروسیس کرنا پڑے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جو لاسٹ لیکچر کی ایگزامپل جو بھی اس لیکچر کے اسٹارٹ میں ڈسکس کی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے کپل ہو گئے تھے ہمارے کی بورڈ کا ایونٹ اور فائل کو رسپونڈ کرنے کا ایونٹ ان میں کپلنگ ہو گئی تھی اور پھر ہم نے جو اپنی ریفیکٹرڈ ایگزامپل لکھی اس میں ایک کپلنگ کو ہم نے واپس ڈی کپل کر دیا یہ دونوں چیزیں سیپریٹ ہو گئیں کہ ایک جگہ ہمارا کنسرن صرف کی بورڈ ہینڈل کرنا ہے ایک جگہ ہمارا کنسرن صرف اور صرف فائل کو ہینڈل کرنا ہے ریئل سسٹمس میں بھی اسی طرح سے اگر ایک ایونٹ ڈریون سسٹم ہے لیٹ سے کار سینسرس ہیں تو اس میں میں ایک جگہ یہ دیکھوں گا کہ اوکے ٹائر پریشر میں کوئی مسئلہ تو نہیں کسی اور جگہ یہ دیکھوں گا انجن میں مسئلہ تو نہیں تو یہ میرا پرابلم ڈیوائڈ ہو جائے گی اور میں ہر جگہ ایک ایک پرٹیکولر پرابلم کو فوکس کر کے سالو کر سکوں گا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ سمپل ہے آپ کا کوڈ کلین ہو جائے گا اور ڈی کپلنگ آپ کو اسکیل کرنے دیتی ہے کہ آپ جہاں پہ دو چار ایونٹس آپس میں مکس ہو گئے ان کا کوڈ کمپلیکیٹ ہو گیا اس کے بجائے آپ سو دو سو ایونٹس ہینڈل کر سکتے ہیں اور ان کو انڈیویژلی ہینڈل کر سکتے ہیں اس ایونٹ پہ کیا ہونا چاہیے اس ایونٹ پہ کیا ہونا چاہیے اور آپ ایک بڑا سسٹم بنا سکتے ہیں تو یہ ایک کی چیز ہے کہ event driven system easier to scale ہیں بیکاز وہ بہت زیادہ ایونٹس ہینڈل کر سکتے ہیں without getting the code complicated اب ویژول پروگرامنگ کے لیے یا graphics based GUI application design کے لیے یہ بہت ریلیونٹ ہے کیوں کیونکہ آپ کے جو فنڈامنٹل ایونٹس ہیں جو ایک گرافکس یوزر انٹرفیس ڈیزائن میں آ رہے ہوتے ہیں ایک آپ کا کی بورڈ ہے اور ماؤس ہے موسٹلی آپ ان دو چیزوں سے اپنے پروگرام سے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے یا آپ کے پاس in some cases trackpad ہے جو کہ ایک ماؤس کی طرح ہی ایونٹس دے رہا ہوتا ہے اور یہ ایکسٹرنل ایونٹس ہیں اور اس کے بعد سسٹم میں انٹرنلی ہو سکتا ہے آپ کسی نیٹورک سرور سے بات کر رہے ہوں کسی اور چیز سے بات کر رہے ہوں وہ بھی جو آپ کو ڈیٹا اوور وائر آئے گا یا آپ کی فائل میں چینج کرے گا وہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن سورسز ہو جاتے ہیں تو اگر آپ سیکوینشلی یہ سوچیں کہ آپ ایک پروگرام لکھیں اور وہ یہ یہ لیٹ سے ایک ورڈ کو ورڈ پروسیسر کو امیجن کریں آپ ورڈ پروسیسر میں ہیں آپ اس کے اندر کچھ ٹائپ بھی کرنا شروع کر سکتے ہیں آپ اس کے مینیو میں سے کچھ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس کی ٹول بار میں سے کچھ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس پہ رائٹ کلک کریں تو ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس میں رولر بار ہے اس پہ کلک کریں کچھ اور ہوگا تو اگر میں یہ سارے کیسز اکٹھے ہینڈل کرنے لگ جاؤں تو میرا کوڈ اتنا کمپلیکیٹ ہو جائے گا مجھے سمجھ نہیں آئے گا میں کیا کروں لیکن اگر ان ساری چیزوں کو ڈی کپل کر دیں ایک مینیو کا کوڈ لکھیں جس کا کام ہی صرف یہ یہ مینیو آئے گا تو کرنا کیا ہے یا ایک کی پریس ہوگی تو کرنا کیا ہے یہ اور مینیو کو کی پریس کریں گے مینیو سلیکٹڈ میں تو کچھ اور ہونا ہے ادھر ٹیکسٹ ونڈو میں کی پریس کریں گے تو کچھ اور ہونا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہم ڈی کپل کر دیں گے تو پھر بہت سمپل ہے اب ڈی کپلڈ فارم میں آپ سوچیں ٹیکسٹ ونڈو میں کیا ہونا ہے کی پریس پہ بڑا سمپل ہے وہ کی وہاں پیئر ہونی ہے دیر از نو ایمبیگوٹی تو کچھ ایگزامپلس ہم نے دیکھیں ریئل ٹائم سسٹمس کی اور ریئل ٹائم سسٹمس کیسے ہوتے ہیں جیسے جو ایکچوئل ریئل ٹائم ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں مثلاً آپ کے car sensors nuclear safety devices اور اس طرح کی چیزیں اور کچھ نان ریئل ٹائم ہوتے ہیں جیسے ورڈ پروسیسر کی ہم نے اگزامپل دی ورڈ پروسیسر کو اپنا کام کرنا ہے بٹ اس کے کام کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے مطلب کار سینسر اگر کوئی ڈیٹیکٹ کر رہا ہے تو اس کی ایک ڈیڈ لائن ہے اسے اتنا جلدی ڈیٹیکٹ کرنا ہے تاکہ کار میں کوئی بہت سیریس مسئلہ نہ ہو جائے ورڈ پروسیسر کی ڈیڈ لائن نہیں ہے زیادہ سے زیادہ تھوڑے لیٹ اپیئر ہو جائے گا آپ کا کریکٹر تو نان ریئل ٹائم اپلیکیشن جو کہ موسٹلی ہم اس کورس میں ڈیولپ کریں گے وہ نان ریئل ٹائم ہوں گی ان کے کیا ایونٹ سورسز ہو سکتے ہیں کہاں سے انہیں ایونٹس آ سکتے ہیں تو پرائمری سورس تو دونوں کا کی بورڈ اور ماؤس ہے کی بورڈ ایونٹس اور ماؤس ایونٹس اور تیسری ابھی ہم ایگزامپل ڈسکس کریں گے اور یہ ایونٹس پہ آپ نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ different elements of graphics user interface انہیں ڈفرینٹلی ریئیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک سیکنڈری ایونٹس ہوتے ہیں سیکنڈری ایونٹس کیا ہوتے ہیں مثلاً آپ کی اپلیکیشن میں ایک بٹن ہے اب بٹن نے خود کچھ ایونٹ پروسیسنگ کرنی ہے بٹن نے کیا کرنا ہے کہ ماؤس اس کے اوپر آیا ہے کیا پریس ہوا ہے ریلیز ہوا ہے اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ بٹن پریس ہوا ہے اس کی لاجک ساری یہ ہے لیکن آپ کی باقی اپلیکیشن کو یہ کنسرن نہیں کہ بٹن کے اوپر ماؤس موو ہوا تھا تو کیا ہوا تھا اسے یہ کنسرن ہے بٹن پریس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو ایسے کیس میں وہ بٹن ایک سبسیکوینٹ ایونٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور اسے کہہ سکتے ہیں یہ ڈیڈیوسڈ ایونٹ ہے یا سیکنڈری ایونٹ ہے کہ بٹن پریس ہوا ہے تو کچھ سورس ایونٹس ماؤس کی مووس اور ان ساری چیزوں کو سے ڈیڈیوس کر کے ہم نے ایک ڈیڈیوسڈ ایونٹ بٹن پریس کا نکالا اور باقی اب اپلیکیشن اس بٹن پریس کے ایونٹ کو یوز کر سکتی ہے اس کے علاوہ کیا ایونٹس ہو سکتے ہیں فائل ایونٹس فائل ایونٹس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کسی فائل میں کچھ چینج دیکھ مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں یا اس سے اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ نے ریکویسٹ دی ہوئی ابھی تک اوپن نہیں ہوئی اس طرح کے ایونٹس جو آپ کی فائل سسٹم سے ریلیٹڈ ہو انہیں ہم کہتے ہیں فائل ایونٹس اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ فائل کیسے چینج ہوگی کوئی اور اپلیکیشن اسے ماڈیفائی کرے گی وہ اپلیکیشن کہاں سے ٹریگر ہوگی most probably keyboard mouse سے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ سسٹم میں انپٹس کہاں سے جا رہی ہیں وہ موسٹلی کی بورڈ ماؤس سے جا رہی ہیں لیکن ہم اگر صرف اپنی اپلیکیشن کے اندر بیٹھ کے دیکھیں تو فائل ایونٹس ایک امپورٹنٹ کلاس آف ایونٹس ہیں جنہیں ہم نے ریئیکٹ کرنا ہو سکتا ہے اور اگر آپ کی اپلیکیشن ملٹی تھریڈیڈ یا ملٹی پروسیس ہے اور وہ ڈفرینٹ پروسیسز آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک سمپل طریقہ ہے کہ میں ایک دوسری اپلیکیشن کو ایک میسج بھیجوں جس سے ایک ایونٹ جنریٹ ہو جائے تو اب مجھے ہر وقت یہ نہیں دیکھنا کہ کیا دوسری اپلیکیشن مجھے میسج بھیج رہی ہے بھیج چکی ہے یہ ساری چیزیں مجھے نہیں دیکھنی مجھے صرف یہ دیکھنا ہے جیسے یہ ایونٹ آیا مجھے پتہ چل جائے گا دوسری اپلیکیشن نے یہ میسج بھیجا ہے تو یہ میسیجز لوکل بھی ہو سکتے ہیں پیرل ملٹی کمپیوٹرس پہ بھی ہو سکتے ہیں اور پھر جو لاسٹ ٹائپ ہے network events network events کیسے ہو سکتے ہیں میں نے کسی دوسرے کمپیوٹر سے کوئی کمیونیکیشن کی ہے اور اس دوسرے کمپیوٹر سے مجھے نیٹ ورک وائر سے ایک ایونٹ آیا ہے اور یہ ایونٹ کی بورڈ ماؤس کی طرح ایک ایکسٹرنل سورس ہے کیونکہ ایک وائر پہ سے آ رہا ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس کمپیوٹر پہ کسی نے شاید کی بورڈ ماؤس سے ہی کیا ہو تو پاسبل ہے یا کسی ریئل ٹائم سینسر سے کیا ہو ہو سکتا ہے لیکن اگین ہماری اپلیکیشن کے لیے نیٹورک ایونٹس امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ہم کسی سرور کو ڈیٹا بھیجتے ہیں یا کسی سرور سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں یہ فائل دے دو تو وہ فائل جب آئے تو ہمیں ایک ایونٹ آ جائے اور ہم یہ دیکھ لیں اچھا اب اس فائل کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے تو اب ہم ایک ایونٹ بیس سسٹم کی ایگزامپل دیکھیں گے اور یہ اگزامپل آپ کی بکس ہے جہاں سے آپ اس کی مزید ڈیٹیلس دیکھ سکتے ہیں اور اس ایگزامپل کی ہم ڈیٹیلس اس ایگزامپل کو ہم سب سیکوینٹ کنسیپٹس ڈسکس کرتے ہوئے دوبارہ ریوزٹ بھی کریں گے تو یہ ایگزامپل کیا ہے ایگزامپل ایک فلاور ڈیلیوری اپلیکیشن ہے اور اس میں کچھ فلاور اسٹورس ہیں کچھ انڈیپینڈنٹ وین ڈرائیورس ہیں اور ان کے درمیان یہ سارا سسٹم بننا ہے ایک فلاور ڈیلیوری اسٹور کے پاس ایک آڈر آتا ہے وہاں سے یہ سارا سسٹم انیشیٹ ہوتا ہے اور اس فلاور ڈیلیوری اسٹور نے ایک ڈیلیوری ریکویسٹ دینی ہے کہ میں یہ فلاورس اس کسٹمر کے پاس ڈیلیور ہونے ہیں اور جو ڈیلیوری والوں کی ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ وین ڈرائیورس ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے پاس ایک جی پی ایس سینسر ہے جس میں اس کی لوکیشن ہے اور سسٹم نے ان کا ایک رینک مینٹین کیا ہوا ابھی میں رینک کی دوبارہ بات کرتا ہوں تو یہ جو ایک گیون ایریا کے اندر جہاں پہ وہ اسٹور ہے اور جہاں پہ ڈلیوری ہونی ہے اس کے حساب سے جو کلوز بائی ہیں ان کو ریکویسٹ جائے گی کہ یہ پک کر کے اس جگہ پہ ڈلیور کر دو اور وہ آگے سے اور گیون ٹائم کے اندر اور وہ آگے سے رسپونڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم اس ٹائم پہ میٹ کر سکتے ہیں اور جو وہ ٹائم کو میٹ کریں گے اور جو ان کی پریویس رینکنگ ہوگی اس کی بیس پہ ایک ادھر آٹومیٹک یا مینول سلیکشن ہوگی اور اس کے بعد وہ جب ڈلیور کرے گا پہلے اسٹور سے پک کرے گا وہ ایک ایونٹ ہے پھر ڈلیور کرے گا وہ ایک ایونٹ ہے اور پھر کچھ ڈیڈیوسڈ پرابلسٹک ایونٹس ہیں جو ان ڈرائیورس کی اوور آل پرفارمنس میجر کریں گے تو اس سسٹم کی ایک ہائی لیول ڈائگرام دیکھتے ہیں اس ڈائگرام میں اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ فلاور اسٹور ہے اور فلاور اسٹور ایک ڈلیوری ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے جس سے جو بھی اس ایریا میں ڈرائیورس ہیں جو اگر آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ وین ڈرائیور کی G P S location system کو جا رہی ہے اور وہ جو ڈرائیور کی لوکیشن ہے اس کی بیس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ جو بڈ ریکویسٹ ہے وہ ایک جنریٹ ہوئی اور وہ بڈ ریکویسٹ ان ڈرائیورس کو گئی جو گیون ایریا کے اندر ہیں اور ان کا رینک جو اسٹور نے ریفرنس ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ مجھے منیمم اتنا رینک چاہیے اس سے بہتر ہے اس کے بعد ڈرائیور نے ایک ڈیلیوری بیٹ کی کہ ہاں میں اس فلاورس کو اس جگہ تک پہنچا سکتا ہوں اور اگر اسٹور نے آٹومیٹڈ سلیکشن چوز کی ہوئی ہے تو جو بیسٹ بیڈ ایک گیون ٹائم میں اندر I let say two minutes کے اندر جو بیسٹ بیڈ آئی وہ سلیکٹ ہو گئی اگر مینول کی ہوئی ہے تو وہ اسٹور کے پاس لیفٹ سائڈ پہ واپس ڈلیوری بیڈ گئی اور یہاں سے ایک مینول اسائنمنٹ گئی ایونچولی وین ڈرائیور کو اسائنمنٹ مل گئی اور اس اسائنمنٹ کو ایک باٹم پہ دیکھیں ایک کنٹرول سسٹم میں بھی گئی اس کے بعد ہوگا کیا وین ڈرائیور جا کے اسٹور پک اپ سے فلاورس پک اپ کرے گا جس کی ایک pick up confirmation control system میں آئے گی اور پھر ڈلیور کرے گا تو ایک ڈلیوری کنفرمیشن آئے گی اور یہ کنٹرول سسٹم اس کے بعد ان کی رینکنگ اینڈ رپورٹنگ کر سکتا ہے الرٹس جنریٹ کر سکتا ہے کہ کوئی اس وقت ڈرائیور اویلیبل نہیں ہے اسے ڈلیور کرنے کے لیے یا یہ ڈلیوری لیٹ ہو گئی ہے یا پک اپ لیٹ ہو گیا یہ ساری چیزوں کے الرٹس کے سسٹم جنریٹ کر سکتا ہے اور پھر ڈرائیورس کو ان کی ڈرائیور رپورٹ اور امپروومنٹ نوٹسز جا سکتے ہیں تو اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں تو اس میں بیسیکلی تین فیزز ہیں ایک سب سے پہلی بیڈنگ فیز ہے بیڈنگ فیز کے اندر اسٹور ایک ایونٹ جنریٹ کرتا ہے کہ اسے یہ ڈلیوری ریکویسٹ ہے کہ ڈرائیورس کو کہ اس کو ڈلیور کریں اور یہ ریکویسٹ آگے سسٹم سب کو نہیں بھیجتا بلکہ ڈرائیورس کی لوکیشن کی بیس پہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ جو اسٹور کی پراکسیمیٹی میں ہیں صرف انہیں بھیجے ادروائز اس اسٹو پک اپ ہی اتنا لیٹ ہو جائے گا اور ساتھ انہیں ایسٹیمیٹڈ ڈلیوری ٹائم یا ریکوائرڈ ڈلیوری ٹائم دے سیکنڈ فیز اس میں اسائنمنٹ کی فیز ہے جس میں ابھی ہم نے ذکر کیا کہ دو آپشنس ہیں سسٹم خود سے زائن کر دے یا اسٹور اسائنمنٹ کرے تو اس میں اسائنمنٹ فیز میں ڈرائیورس نے واپس ویٹ کرنی ہے مے بی وہ لوکیشن میں ہوں بٹ کسی اور کام میں بزی ہوں اس وقت وہ امیجیٹلی انہیں گاڑی میں پیٹرول کم ہو کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس وقت امیجیٹلی پک اپ نہیں کر سکتے تو ایسے کیس میں وہ بڈ نہیں کریں گے ادر وائز وہ ایک ڈلیوری بڈ دیں گے اور اگر آٹومیٹڈ سسٹم ہے وہ کچھ ٹائم تک بڈس لے گا فکس ٹائم تک فار ایگزامپل ٹو منٹس اس کے بعد ان میں سے بیسٹ کو اسائن کر دے گا best in terms of rank اور رینک کی ابھی ہم بات کریں گے کہ وہ رینک کیسے بن رہا ہے اگر اسٹور نے مینول سلیکشن کرنی ہے تو اسٹور کو ایک ریکویسٹ جائے گی اور ساتھ ہی ایک ٹائمر چل پڑے گا اگر within for example a minute store نے اسائنمنٹ نہیں کی تو دیٹس این الرٹ جو کہ کسی امپورٹنٹ چینل میں بھی ایس ایم ایس سے اسٹور کو جائے اور سسٹم میں جنریٹ ہو کہ یہ مینول اسائنمنٹ سلیکٹ ہوئی تھی بٹ نہیں ہوئی مے بی اس کی وجہ سے ڈلیوری لیٹ ہو جائے پھر تیسرا ڈلیوری فیز ہے جس میں ایکچولی فلاورس نے پک ہونا ہے اور ڈلیور ہونا ہے تو اسائنمنٹ فیز کے اینڈ میں ایک ڈرائیور سلیکٹ ہو گیا اسے ایک اسائنمنٹ کا ایونٹ کیا اسے پتہ چل گیا میں سلیکٹڈ ہوں باقی سارے ڈرائیورس کو کو بیسیکلی اس ٹائم آؤٹ ایک ٹائم آؤٹ ہو جائے گا انہیں اسائنمنٹ نہیں ملی دے آر فری انٹل انہیں نیکسٹ کو ڈلیوری ریکویسٹ آئے ڈرائیور نے اسٹور سے پک اپ کیے اسٹور نے کہا کہ ہاں یہ پک اپ ہو گئے سسٹم میں ڈیٹا چلا گیا اگین ٹائمر ایک اسائنمنٹ کے بعد ٹائمر آن ہے کہ اگر اتنے ٹائم تک اتنے ٹائم تک یہ پک نہ ہوئے تو ایک ایونٹ جنریٹ ہو جائے تو یہ جو الارم ہے کہ ففٹین منٹس یا ٹین منٹس تک نہ پک اپ ہوں یہ انٹ سیلف ایک ایونٹ ہوگا جو سسٹم میں آئے گا اور اگر اس کے بعد وہ یہ چیک کرے گا یہ پک ہو گئے یا نہیں ہوئے تو اس کے اکارڈنگلی ایک الرٹ ایونٹ جنریٹ کر سکتا ہے اسی طرح سے جب وہ ڈلیور ہو جائیں گے تو ایک ڈلیوری کنفرمیشن ہے اور پک اپ سے بھی ایک کلاک چلی ہوئی ہے ایک ٹائمر چلا ہوا ہے کہ کیا یہ اس ٹائم ونڈو کے اندر ڈلیور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کے بعد اگین یہ سارا ڈیٹا کنٹرول سسٹم میں جا رہا ہے ڈرائیورس کی رینکنگ بن رہی ہے کہ وہ کتنی جابس کو آن ٹائم ڈیلیور کرتے ہیں اور اگر وہ انہیں کافی جابس ملتی ہیں اور وہ آن ٹائم ڈیلیور کرتے ہیں تو ان کی رینکنگ بڑھتی جائے گی اور اگر وہ آن ٹائم ڈیلیور نہیں کر پاتے یا انہیں جابس ہی نہیں ملتی بیکاز آف دیر میں بی پریویس رینکنگ یا وہ صحیح لوکیشن میں نہیں ہوتے اسٹور کی پراکسیمیٹی میں اویلیبل نہیں ہوتے تو دین ان کی رینکنگ ڈیکریز کرتی جائے گی تو اس میں اب بہت طرح کی ایگزامپلس ہیں اس میں ریئل ٹائم ایونٹس بھی ہیں G P S location real time event ہے اس میں ڈیڈیوسڈ ایونٹس بھی ہیں کہ ایک ایونٹ انفارمیشن کی بیس پہ ہم ایک ایونٹ جنریٹ کر رہے ہیں ویٹ فار مینول ایونٹس بھی ہے کہ ہیومن بیچ میں آ کے کچھ کرے گا اور اس کے بعد ایونٹ جنریٹ ہوگا اور ٹوٹلی پرابلسٹک انالیٹیکل ایونٹس بھی ہیں جو آپ کا کنٹرول سسٹم بعد میں ڈرائیورس کی رینکنگ اور انہیں مانیٹر کرنا اور وہ ایک بزنس لاجک کے تحت یہ ڈیڈیوس کر رہا ہے کہ یہ کون سا ایونٹ جنریٹ ہونا چاہیے اور کون سا نہیں ہونا چاہیے تو اس ایگزامپل کو ہم فردر لے کے چلیں گے اور اس کے ایگزامپل کی مدد سے ہم ایونٹس کے مزید کنسیپٹس دیکھیں گے تو اگر اس ایگزامپل کے ابھی اگین کانٹیکسٹ میں ہم دو اور ٹرمز ڈیفائن کرتے ہیں ایک ہم ایونٹ پروڈیوسر ڈیفائن کرنے ہیں اور ایک ہم ایونٹ کنزیومر ڈیفائن کرنے ہیں اور ہر ایونٹ کا کوئی پروڈیوسر ہوتا ہے اور کوئی اس کا کنزیومر ہوتا ہے اگر اسی ایگزامپل میں دیکھیں تو پک اپ کنفرمیشن اس کا پروڈیوسر کون ہے اس کا پروڈیوسر فلاور اسٹور ہے اس کا کنزیومر کون ہے کنٹرول سسٹم ہے اور یہ دونوں پروڈیوسرس اور کنزیومرس ڈیکپلڈ ہیں اس ڈیکپلنگ کی ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی ہے اور لیکن ہم ہم ایک ایونٹ کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں کہ ایون ایک ایونٹ کا پروڈیوسر کو کنسرن نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا کنزیومر کون ہے اور کنزیومر کو کنسرن نہیں ہونی چاہیے کہ پروڈیوسر کون ہے اس چیز کو ہم آگے جا کے فردر الیبریٹ بھی کریں گے یہاں پہ ہم اگزامپلس دیکھتے ہیں کہ مثلاً ہماری جو مینول اسائنمنٹ ہے مینول اسائنمنٹ کا پروڈیوسر فلاور اسٹور ہے مینول اسائنمنٹ کہہ سکتے ہیں ہم ایک ایونٹ ٹائپ ہے کیوں ایک ایونٹ ٹائپ ہے کیونکہ ایکچوئل جو اسائنمنٹ کسی ایک انسٹنس پہ اسٹور سے ایک پرٹیکولر ڈرائیور کو ہو رہی ہوگی وہ ایک ریئل ایونٹ ہے وہ ایک ایونٹ انسٹنس ہے اگر ہم اسے ایمفیسائز کرنا چاہیں کہ یہ ایک یہ ایک ٹائپ نہیں ہے لیکن مینوئل اسائنمنٹ ہونا اٹ سیلف ایک ایونٹ ٹائپ ہے تو ایونٹ ٹائپس کیا ہوتی ہیں اگین جیسے ہم نے پہلے بات کی وہ اس سملر قسم کے ایونٹس کو کیپچر کر رہی ہیں جن کا پروڈیوسر کنزیومر میں بھی سیم ہے جن کے متعلق جن کا ڈیٹا سیم ہے انہیں اکٹھے ہینڈل کیا جا سکتا ہے تو یہ ایونٹ ٹائپس ہیں اور ایونٹ انسٹنسز وہ ایکچوئل اکرنسز ہیں جب اسٹور ایک پرٹیکولر ڈرائیور کو یا سسٹم کو ایک پرٹیکولر میسج بھیج رہا ہوگا یا ایک پرٹیکولر ایونٹ بھیج رہا ہوگا تو یہ ہیں ایونٹ پروڈیوسرس اور ایونٹ کنزیومرس اور ایک اور ٹرم جو ایونٹس کے ساتھ ہم یوز کریں گے وہ ایونٹ ہینڈلر کی ہے اور ایونٹ ہینڈلر کیا ہوتا ہے جو بھی آپ کا کنزیومر ہے اگر وہ ایونٹ ڈریون طریقے سے لکھا ہوا ہے یا ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر پہ بیسڈ ہے تو وہ یہ بتا رہا ہوگا مجھے یہ ایونٹ آئے تو میں نے یہ کرنا ہے یہ آئے تو یہ کرنا ہے یہ آئے تو یہ کرنا ہے تو یہ سارے جو ایکشنس ہیں جو in response to some event کرنے ہیں یہ سارے ایونٹ ہینڈلرس ہیں تو ایونٹ ہینڈلر بیسیکلی وہ کوڈ ہے وہ ایکشن ہے یا وہ فنکشن ہے جو ایک ایونٹ کے ریسپانس میں کیا جاتا ہے تو ایونٹ پروڈیوسر کسی بھی پوائنٹ پہ کسی میں بھی کسی اور ایونٹ کو ہینڈل کرتے ہوئے اپنے کسی ایونٹ ہینڈلر میں یا کسی بھی وجہ سے یا سینسر ہارڈ ویئر ٹریگرنگ کی وجہ سے ایک ایونٹ جنریٹ کرتا ہے وہ اس کی نالج نہیں ہے کہ کس کنزیومر کے پاس جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے لیکن وہ کسی کنزیومر کے پاس پہنچتا ہے ایونٹ سیلف کنٹینڈ ہے اس میں ساری انفارمیشن ہے اس ایونٹ کی ایونٹ کنزیومر اس انفارمیشن کو کنزیوم کرتا ہے اور کیسے کنزیوم کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ایونٹ آیا تھا تو میرا یہ فنکشن ایگزیکیوٹ کرنا ہے جو کہ ایک ایونٹ ہینڈلر ہے اس ایونٹ کنزیومر کا ایونٹ ہینڈلر ہے تو اب ہم تھوڑا سمرائز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کی ہم نے اس لیکچر میں سب سے پہلے اسٹارٹ میں ایک ایگزامپل لی جو ہم فرسٹ لیکچر سے کنٹینیو کر رہے ہیں جہاں پہ ہم ایک کی بورڈ پریس اور ایک فائل ایونٹ کو ہینڈل کر رہے تھے اس کا ہم نے ریفیکٹڈ ورژن دیکھا جہاں پہ ہم نے آن کی پریس اور آن فائل چینج کو سیپریٹ کیا ہوا تھا ہم نے اسے اپڈیٹ کیا اس ایگزامپل کو ہم نے اس ایگزامپل میں یہ ایڈ کیا کہ آن فائل چینج اور آن فائل ریڈ دو سیپریٹ چیزیں بن جائیں ہم نے دیکھا اس میں ایک سیپریشن آف کنسرن ایڈ ہوا اس میں ایک ڈیکپلنگ ایڈ ہوئی اور اس کے بعد ہم تھیوری میں چلے گئے ہم نے ایونٹس کو ڈیفائن کیا بہت سارے ریئل ٹائم سسٹمز کی ایگزامپل لیں بینکنگ سسٹمز کی کار سسٹمز کی ہم نے ایک بالکل real life coffee coffee shop کی ایگزامپل لی وہاں پہ کچھ ہم نے اب نارمل ایونٹس دیکھے کچھ نارمل سیکوینس میں ایونٹس دیکھے ہم نے سنکرونس کو ڈیفائن کیا اگین سنکرونس ایونٹس ایک ایونٹ کے بعد ایونٹ ہوتا جاتا ہے جب تک آپ کا پہلا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ آگے نہیں چلیں گے ہم نے اے سنکرونس ایونٹس ڈیفائن کیے جہاں پہ آپ ایک ایونٹ کو ہینڈل کر کے اور کسی اور کو سائٹ پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ جب کام پورا ہو جائے تو مجھے بتا دینا maybe in the form of اندر ایونٹ یہ اے سنکرونس ہینڈلنگ ہے پھر ہم نے بلاکنگ کی بات کی پہلے بھی بات کی تھی کئی بار بات کی ہے بلاکنگ مینس کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور جب تک وہ کام ہو نہیں جاتا آپ کو ویٹ کرنا ہے یہ ہے بلاک کرنا بلاکنگ ہو جانا اس کے بعد ہم نے اگین کمپیوٹر سسٹمس میں ایونٹس کی ایگزامپل لی ہم نے اگین بینکنگ سسٹم کی بات کی پروبلسٹک ایونٹس کی بات کی ہم نے نیوکلیر سسٹم کی بات کی جہاں کہ آپ کو ایک فکس ٹائم کے اندر رسپانس دینا ہے اور پھر ہم ٹوٹلی ایک نان ریئل ٹائم سسٹم میں آگے ہم نے ورڈ پروسیسر کی ایگزامپل لی اور اس کے اندر دیکھا کہ ڈفرینٹ ایونٹس کس طرح سے ہوتے ہیں کی بورڈ ماؤس کے فائل کے نیٹورک کے اور ان ایونٹس پہ ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں لاسٹلی ہم نے ایک فلاور ڈلیوری اپلیکیشن کی ایگزامپل لی جو ایک ریئل ٹائم سسٹم ہے جس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں ایک فلاور اسٹور ہے ایک اس کا کنٹرول سسٹم ہے ایک انڈیویژل وین ڈرائیورس ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس ہیں اور ہم نے ان ایونٹس کی قسمیں اور چیزیں دیکھی اور یہ ایگزامپل اگین ہم آگے لے کے چلیں گے نیکسٹ لیکچر میں یہ ایگزامپل لے کے چلیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ جو فردر ہم کنسیپٹس ڈسکس کرتے ہیں وہ اس ایگزامپل پہ کیسے میپ ہوتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کنسیپٹس کو تھوڑا اور ریفائن کریں گے ہم ایونٹ ڈریون کا کمپیریزن کریں گے ایک ریکویسٹ رسپانس سسٹم سے ہم ایونٹ ڈریون کا کمپیریزن کریں گے کہ ایونٹس اور میسیجز میں کیا فرق ہے بعض کا یہ بڑا کنفیوزنگ چیز ہوتی ہے کہ ایونٹ میسیج ہے یا نہیں ہے تو ہم ایونٹس اور میسیجز کو ڈیفرینشیٹ کریں گے ہم سروس سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر کی بات کریں گے وہ ایونٹ سے کیسے ڈفرینٹ ہے پھر ہم یہ جو ایونٹس کے کنسیپٹس ہیں ایونٹ ٹائپس کی دیکھیں گے ہم ایونٹ پروڈیوسر کنزیومر انہیں مور فارملی ڈیفائن کریں گے اور پھر ہم ان میں جا کے ان سارے کنسیپٹس کو یہ اس فلاور ڈلیوری اپلیکیشن پہ اپلائی کریں گے اور ہم ان کنسیپٹس کو اپنی وہ small example keyboard mouse keyboard اور فائل چینجز والی اس پہ اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کنسیپٹس کی ان ڈیفینیشن اور ایکچوئل چیز کیا ہے اور اس طرح سے ہماری انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوگی ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کی تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے خدا حافظ